اسلم ابو عمران تجیبی کہتے ہیں کہ ہم روم شہر میں تھے رومیوں کی ایک بڑی جماعت ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلی تو مسلمان بھی انہی جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں ان کے مقابلے میں نکلے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ اہل مصر کے گورنر تھے اور فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے ایک مسلمان رومی صف پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان کے اندر گھس گیا لوگ چیخ پڑے کہنے لگے سبحان اللہ اللہ پاک و برتر ہے اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونک دیا ہے یہ سن کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو تم اس آیت کی یہ تعویل کرتے ہو یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اتری ہے جب اللہ نے اسلام کو طاقت بخشی اور اس کے مددگار بڑھ گئے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر رازداری سے آپس میں کہا کہ ہمارے مال برباد ہو گئے ہیں یعنی ہماری کھیتی باڑیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ نے اسلام کو قوت و طاقت بخش دی اس کے حمایتی و مددگار بڑھ گئے اب اگر ہم اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو جو نقصان ہو گیا ہے اس کمی کو پورا کر لیتے چنانچہ ہم میں سے جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو ہلاکت یہ تھی کہ مالی حالت کو سدھارنے کی جد و جہد میں لگا جائے اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے یہی وجہ تھی کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک علامت و ہدف کی حیثیت اختیار کر گئے تھے یہاں تک کہ سرزمین روم میں مدفون ہوئے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو بہتر یہ حدیث صحیح ہے